نامہ باب ہجرت تاصل حدیبیہ مدینہ کے والی مدینہ میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر اہل مدینہ کو مل چکی تھی اور وہ آپ کے انتظار میں اپنی پھلکیں بچھائے ہوئے تھے مدینہ کی خواتین بچوں تک کی زبانوں پر آپ کی آمد کا ذکر ہوتا مکہ شریف سے مدینہ کا فاصلہ عموماً بارہ دن میں طے ہوتا تھا یہ دن تو انہوں نے انتظار کرتے ہوئے گزار دیے اس کے بعد ان سے رہا نہ گیا اور وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بے قرار ہو کر اجتماعی شکل میں اپنے آقا کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر ایک میدان میں جمع ہو جاتے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت تو حسرت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہر نئے دن ان کا یہی ہر نئے دن ان کا یہی معمول تھا کہ نئے عزم و یقین کے ساتھ آتے اور راستے میں سراپائے شوق بن کر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ کچھ افراد کا قافلہ آ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا اور اس نے زور سے پکار کر کہا اے مدینہ والوں تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر خوشی کے عالم میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے مدینہ شریف سے تین میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قبا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بارہ ربیع الاول کو تشریف لائے اور قبلہ عمر بن اوف وہ خوش بخت قبیلہ تھا جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی میزبانی کا شرف بخشا اس قبیلے کے ایک سردار حضرت کلسوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا اکثر صحابہ کرام جو پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریش کی امانتیں لٹا کر کچھ دن بعد مکہ سے چل پڑے تھے اور وہ بھی اسی مکان میں قیام فرما ہوئے مسجد قبا کی تعمیر اور جمعہ کی ابتدا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا شریف میں سب سے پہلے کام یہ فرمایا کہ وہاں مسجد تعمیر فرمائی حضرت کلسوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کی ایک ناکارہ زمین تھی جہاں کھجوریں خشک کی جاتی تھیں آپ نے وہ زمین لے کر وہاں مسجد کی بنیاد رکھی یہ مسجد آج بھی مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے دو ہفتوں سے کچھ زائد یہاں رہ کر آپ شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں قبلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ ادا فرمایا پھر آپ شہر مدینہ تشریف لائے مدینہ شریف میں قیام اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبا سے مدینہ تشریف لائے تو کئی نصارے صحابہ نے عرض کی ہمارے ہاں قیام فرمائیں مگر آپ ارشاد فرماتے کہ جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی جہاں آج مسجد نبوی ہے یہاں پر آپ کی سواری بیٹھی اسی کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری آپ کی اجازت سے آپ کا سامان اپنے گھر لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا سات میں سات مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے کمرے تیار ہو گئے تو آپ اپنی ازواج کے ساتھ وہاں قیام فرما ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر مدینہ شریف میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں اس لیے مسجد کی تعمیر وہاں بہت ضروری تھی اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا اس کی زمین اصل میں دو یتیموں کی تھی آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا انہوں نے زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی مگر اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی زمین ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بین بنیاد ڈالی اور کچھ اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے یہیں پر اذان کی ابتدا ہوئی شروع میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے پھر حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور دیگر صحابہ کرام نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے آپ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن زید نے وہ الفاظ حضرت بلال کو سکھائے اور وہ اذان دینے لگے اسی دن سے شرع اذان کا طریقہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انصار و مہاجر بھائی بھائی اس وقت تک مدینہ شریف میں مہاجرین کی تعداد پنتالیس یا پچاس تھی حال ان کا یہ تھا کہ بے سر و سمانی تھی اہل و عیال مال و اسباب سب مکہ میں رہ گئے تھے انصار نے اگرچہ ان کی بڑی مہمان نوازی کی تھی لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے تھے اس لیے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ حال نکالا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر کے انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جائے تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین صحابہ کو جمع فرمایا آپ نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں پھر مہاجرین و انصار میں سے دو دو لوگوں کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو آپ کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا چنانچہ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اس لیے ہمارے گھروں کا سامان بھی آدھا آپ کا ہوا اور آدھا ہمارا قبلے کی تبدیلی اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں رہے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہجرت کے بعد آپ مدینہ شریف میں حکم الہی سے سب نمازوں میں بیت المقدس کو قبلہ بناتے اسی طرح سولہ یا ستارہ مہینے گزر گئے آپ کے دل میں یہی تمنا تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے چنانچہ ایک دن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ بنی سلم کی مسجد میں نماز زہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وہی نازل ہوئی ترجمہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی اس مسجد اس مسجد میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد قبلتین کہتے ہیں اور آج بھی یہ مسجد اور اس کے دونوں محراب موجود ہیں یہ مسجد شہر مدینہ سے تقریباً دو کلومیٹر دور شمال مغرب کی طرف واقع ہے اس واقعے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں تحویل قبلہ سے یہودیوں اور منافقین کے گروہ کو بہت تکلیف ہوئی کافروں کی سازشیں اور مسلمانوں کے اقدامات مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اب چاہے تو یہ تھا کہ مکہ کے کفار آپ اطمینان سے بیٹھے رہتے مگر ان کا غصہ مزید بڑھ گیا اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن ہو گئے انصار کے رئیس عبداللہ بن ابی کے پاس انہوں نے خط لکھا کہ تم مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دو یا تم ان کو قتل کر دو ورنہ ہم تم پر حملہ کر کے تم اپنی تلواروں کا مزہ چکائیں گے اسی طرح قبلہ اوس کے سردار جب عمرہ کرنے مکہ گئے تو انہیں بھی مکہ کے کافروں نے دھمکیاں دیں کافروں نے صرف دھمکیوں پر باس نہیں کیا بلکہ مدینہ شریف پر حملے کی باقاعدہ تیاریاں شروع کر دیں انہوں نے تمام قبائل میں یہ بات پہنچا دی کہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے ان حالات کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تک حکم الہی کے مطابق صرف دلائل اور نصیحت سے دوسروں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور کافروں سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کا مظاہرہ فرماتے لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور انہیں مٹانے کے لیے طرح طرح سازشیں کرنی شروع کر دیں تو اللہ کریم نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ جنگ کی ابتدا کریں تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو ان حالات میں آقا کریم علیہ السلام نے دو باتوں کی طرف توجہ فرمائی اہل مکہ کے جو تجارتی قافلے شام جاتے تھے انہیں روکا جائے اور یہ راستہ بند کیا جائے تاکہ وہ لوگ صلح پر راضی ہوں اطراف کے جتنے بھی قبائل ہیں ان سے صلح کے معاہدے کیے جائیں تاکہ کفار مدینہ شریف پر حملے کی جرات نہ کر سکیں اسی وجہ سے آپ خود بھی اطراف کے قبائل کی طرف تشریف لے جاتے اور چھوٹے چھوٹے لشکر بھی بھیجتے جو کفار مکہ کی نقل و حرکت پر نظر بھی رکھتے اور قبائل سے امن و امان کے معاہدے بھی کرتے اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے اتحادیوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں خزوات سریہ کا نام دیا جاتا ہے غزوہ اور سریہ کا فرق وہ جنگی لشکر جس میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لے جاتے اسے غزوات کہتے ہیں جبکہ وہ لشکر جس میں آپ شامل نہیں ہوئے اسے سریہ کہتے ہیں خزوہ کی جمع خزوات اور سریہ کی جمع سریاح آتی ہے خزوات اور سریاح کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے امام بخاری کی روایت کے مطابق خزوات کی تعداد انیس ہے ان میں سے صرف نو ایسی خزوات ہیں جن میں جنگ کی نوبت پیش آئی جبکہ اکثر ایسی تھیں جن میں لڑائی کی ضرورت ہی نہ ہوئی جبکہ سریا کی تعداد سنتالیس یا چھپن ہے خصوہ بدر کے اسباب مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جو پہلی سب سے بڑی جنگ ہوئی اسے غزوہ بدر کہتے ہیں بدر مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے وہاں ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا اسی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر مشہور ہو گیا غزوہ بدر سے پہلے بھی مسلمانوں اور کافروں کی چھوٹی موٹی کچھ لڑائیاں ہوئی تھیں ایک دفعہ کافروں کی ایک ٹولی نے ایک دفعہ ایک دفعہ کافروں کی ایک ٹولی نے تو مدینہ شریف کی چراگاہوں میں آ کر بھی لوٹ مار مچائی جبکہ ایک لڑائی میں ایک کافر بھی مارا گیا اس کی موت سے مکہ کے کفار آپے سے باہر ہونے لگے انہی کے رد عمل کی وجہ سے جنگ بدر کا مورکا پیش آیا جنگ بدر کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ مدینہ شریف میں یہ خبر پہنچی کہ کافروں کا ایک بڑا قافلہ ملک شام سے واپس مکہ جانے والا ہے اسی قافلے میں اس قافلے میں کافروں کے بڑے بڑے سردار بھی شریک ہیں اور مال تجارت بھی خوب ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کی ٹولیاں ہماری تلاش میں بھی رہتی ہیں اور ان کی ایک ٹولی تو شہر مدینہ میں ڈاکہ ڈال کر گئی ہے لہٰذا کیوں نہ ہم قریش کے اس قافلے پر حملہ کر دیں اسی طرح ان کی شامی تجارت کا راستہ رک جائے گا اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں گے آپ کی یہ تجاویز سن کر مہاجرین و نصار سب تیار ہو گئے چنانچہ آپ بارہ رمضان دو ہجری کو بنا کسی خاص بڑی جنگی تیاری کے چل پڑے جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا اس لشکر میں مسلمانوں کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی اہل مکہ کو جب خبر پہنچی کہ مسلمان مدینہ سے نکل چکے ہیں تو انہوں نے بھی جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضوان سے مشورہ فرمایا اور انہیں بتا دیا کہ ممکن ہے اس سفر میں جنگ کی نوبت آ جائے مہاجرین و انصار دونوں نے آپ کی اطاعت اور حفاظت کے عزم عزم کا اظہار کیا مدینہ شریف سے ایک میل دور آپ نے لشکر کا جائزہ لیا اور چھوٹے بچوں کو واپس جانے کا حکم فرمایا کچھ ضروری اقدامات فرما کر آپ بدر کے میدان کی طرف چل پڑے جہاں سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی اب کل فوج کی تعداد تین سو تیرہ تھی جن میں ساٹھ مہاجر باقی انصار تھے ادھر ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کے نکلنے کی خبر مل گئی تو اس تو اس نے دو کام کیے ایک تو اس نے فوراً ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کریں اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا ابو سفیان کا پیغام پہنچتے ہی قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے قریشی سردار ایک ہزار کی تعداد کا ایسا لشکر لے کر نکلے جس کا ہر سپاہی مسلح تھا فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ باری باری روزانہ دس دس اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے اتبا بن ربیع جو قریش کا سب سے بڑا رئیس تھا اس پورے لشکر کا سپا سلار تھا راستے میں انہیں ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ ہم نے اپنا قافلہ محفوظ کر لیا ہے لہٰذا باقی لوگ واپس چلے جائیں اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے قریش کے بعد لوگ واپس جانے پر راضی ہو گئے لیکن کچھ نے جنگ کرنے پر اصرار کیا اور بعد قبائل کو اس پر راضی کر لیا کفاران قریش مسلمانوں سے پہلے بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور بہترین مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا جبکہ مسلمانوں کو جنگی اعتبار سے بہتر جگہ نہ مل سکی خدا کی شان کے اس دوران بارش ہو گئی جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی جس سے ان کو چلنے پھرنے میں مشکل ہو گئی جنگ بدر میں کون کہاں مرے گا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جا نثاروں کے ساتھ رات کے وقت میدان جنگ کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائے اور چھڑی سے زمین پر لکیریں بناتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ فلاں کافر اس جگہ قتل ہوگا فلاں کی لاش یہاں ہوگی چنانچہ ایسے ہی ہوا جس جگہ آپ نے فرمایا تھا ہر کافر کی لاش اسی جگہ پائی گئی قزوہ بدر کا واقعہ و نتائج ستارہ رمضان دو ہجری مطابق تیرہ مارچ چھ سو چوبیس عیسوی کو جمعے کے دن آپ نے مجاہدین کو صفہ بندی کا حکم دیا جنگ کی ابتدا ہوئی مگر اس بے سر و سمانی کے باوجود صحابہ اکرام علیہ مرضوان نے شجاعت اور جام کے جوہر دکھائے اسی غزوہ میں ابو جہل کو دو کام عمر صحابہ حضرت معاذ اور حضرت معوض رضی اللہ عنہما نے جہنم واصل کیا میدان جنگ میں کافروں کے بڑے بڑے سرداروں جیسے بجہل اتبا شیبہ وغیرہ کی ہلاکت سے کفران مکہ کی کمر ٹوٹ گئی انہوں نے حوصلہ ہار دیا ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے مسلمانوں نے کافروں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اس جنگ میں کفار کے ستر آدمی قتل ہوئے اور اتنے ہی قید بنے اور اتنے ہی قیدی بنے ابو سفیان کا قافلہ تو بچ نکلا مگر مسلمانوں نے اس جنگ میں شاندار کامیابی حاصل کی جس سے مسلمانوں کی شان و شوقت میں اضافہ ہوا اس جنگ میں شکست کی وجہ سے کفار مکہ کی ساری عزت خاک میں مل گئی ان کی جنگی طاقت فنا ہو گئی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے فتح کے بعد تین دن تک آپ نے بدر ہی میں قیام فرمایا اس کے بعد قیدیوں اور اموال والے غنیمت کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے شہدائے بدر جنگ بدر میں کل چودہ مسلمانوں نے جامع شہادت نوش فرمایا ان میں چھ مہاجر اور آٹھ انصار تھے تیرہ صحابہ اکرام علیہ رضوان تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے جبکہ ایک صحابی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا وصال راستے میں ہوا اور آپ کا مزار شریف سفرا کے مقام پر ہے اسی مقام پر آپ نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرمایا وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ خصوصی شرف اور مرتبے کے مالک ہیں ان تمام کے بڑے فضائل ہیں جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک اللہ پاک اہل بدر سے واقف ہے اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو بلا شعبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے قیدیوں کا انجام اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا کہ وہ ان کی آرام اور ضروریات کا خیال رکھیں ان قیدیوں کے بارے میں مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ان قیدیوں سے چار چار ہزار درہم فدی فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے دس لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں خزبہ عہد کے اسباب اور لشکروں کی تعداد جنگ بدر سے جاتے ہی کافروں نے بدلہ لینے کے لیے اگلی جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی پورا ایک سال انہوں نے جنگ کی تیاری کی ہجرت نبوی کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں کفاران قریش پوری تیاری کر کے ایک بڑا اور ہر لحاظ سے مضبوط لشکر لے کر جنگ کے ارادے سے نکلے ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ اس لشکر کے سلار بنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے انہوں نے ایک خط لکھ کر کافروں کے لشکر کی خبر دی جب آپ نے تحقیقات کروائیں تو معلوم ہوا کہ کافروں کا لشکر مدینہ کے بہت قریب آ چکا ہے اس صورتحال میں آپ نے صحابہ اکرام الحمرضوان سے مشورہ فرمایا بزرگ صحابہ نے یہ رائے دی کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے لیکن نوجوان میدان میں نکل کر لڑنا چاہتے تھے آپ نے یہ رائے سن کر ہتھیار سجائے اور باہر تشریف لائے اتنے میں تمام لوگ شہر کے اندر رہ کر ہی کافروں سے جنگ لڑنے پر متفق ہو گیا مگر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے لہٰذا اب نام خدا لے کر میدان میں نکل پڑو آپ اس جنگ میں ایک ہزار کی فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلے راستے میں عبداللہ بن ابئی منافق بہانے سے اپنے تین سو لوگوں کو لے کر اسلامی لشکر سے الگ ہو گیا اب اسلامی لشکر کی تعداد سات سو ہو گئی آپ نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر صحابہ کرام کو واپس لوٹا دیا لشکروں کا آمنا سامنا مشرقین بارہ شوال کو ہی مدینہ شریف کے قریب عہد پہاڑ پر پڑاؤ ڈال چکے تھے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن چودہ شوال کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور پندرہ شوال کو ہفتے کے دن فجر کے وقت عہد پہنچے نماز فجر کے بعد آپ نے صف بندی فرمائی صف بندی کے وقت آپ نے اپنے پشت پر عہد پہاڑ کو رکھا لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ یعنی تنگ راستہ تھا جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں پر پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درہ کی حفاظت کے لیے پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو اس دستے کا افسر بنا دیا اور یہ حکم دیا کہ ہمارے شکست ہو یا فتح مگر تم لوگ اپنے اس جگہ کو مت چھوڑنا جنگ کا معرکہ جب جنگ کا آغاز ہوا اور مسلمانوں نے شجاعت و بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائے کہ کفار شکست کھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے اسی دوران ایک غلطی سے جنگ کا نقشہ بدل گیا وہ تیر انداز جنہیں پہاڑی پر مقرر کیا گیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ جیت مل چکی ہے تو وہ بھی دیگر صحابہ کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے آئے گئے ان کے سربراہ نے روکا لیکن انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی اب رکنے کا کیا فائدہ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے جب وہ درہ پہرداروں سے خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اس درہ پر چاند صحابہ کرام کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا مگر یہ سب کے سب شہید ہو گیا جنگ کا نقشہ بدلتا ہوا دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی اس اچانک حملے سے پورا منظر تبدیل ہو گیا خزبۂ عہد کے کچھ واقعات جنگ کے دوران ایک کافر نے آپ کے چہرہ انور پر تلوار ماری جس سے خود کے کچھ ٹکڑے آپ کے مبارک چہرے میں چبھ گئے پتھر لگنے کی وجہ سے آپ کے مبارک دانتوں کے کچھ کنارے بھی شہید ہوئے اور نیچے کا مقدس ہونٹ بھی زخمی ہو گیا کافروں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی لیکن اپنے ناپاک مقصد کو پورا نہ کر سکے بعد میں صحابہ کرام علیہ مرضوان نے بڑھ چڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی جب جنگ ختم ہوئی تو کافر وہاں سے چلے گیا جبکہ مسلمانوں نے اپنے شہدا کی تلاش شروع کر دی اور شہدا کو دیکھ کر مسلمان بڑے پریشان ہوئے اس غزوہ میں شہدا کی تعداد ستر تھی جن میں سے چار مہاجر جبکہ چھیاسٹھ انحصار صحابہ شامل تھے ان تمام شہداء کو عہد پہاڑ کے دامن میں دفن کیا گیا دو دو شہید ایک ایک قبر میں دفن کیے جاتے اس جنگ میں تیس کافر بھی مارے گئے واقعہ رجیب ہجرت کے چوتھے سال یہ دردناک واقعہ پیش آیا قبلہ ادل وقار کے چاند آدمی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے آپ کچھ صحابہ اکرام علیہ مرضوان کو بھیج دیں جو انہیں اسلام سکھائیں آپ نے دس صحابہ اکرام علیہ مرضوان کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ کر دیا جب یہ قافلہ رجی کے مقام پر پہنچا تو کافروں نے دھوکے بازی کی دھوکے بازی کر ڈالی اور دھوکے سے ان میں سے آٹھ مسلمانوں کو شہید کر ڈالا جبکہ دو کو کفار نے مکہ لے جا کر فروخت کر ڈالا واقعہ ہے بیر معاونہ ماہ سفر چار ہجری میں بیر معاونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا آمن بن مالک جو بہادری میں مشہور تھا وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی نہ تو اس نے قبول کی اور نہ ہی نفرت کا اظہار کیا بلکہ اپنے ساتھ چاند منتخب صحابہ کو بھیجنے کی درخواست کی آپ نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کافروں کی طرف سے خطرہ ہے اس نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں آپ نے ستر صحابہ کو بھیج دیا جب یہ صحابہ مقام بیر معنہ پر پہنچے تو ان کے قافلہ سالار آپ کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے عامر بن طفیل کے پاس گئے جو عامر بن مالک کا بھتیجا تھا اس نے انہیں بھی دھوکے سے شہید کر کروا دیا اور قریب کے قبائل کو ملا کر ان صحابہ کرام علیہ رضوان پر حملہ کر دیا صرف ایک صحابی حضرت عمر بن عمی کو انہوں نے چھوڑ دیا باقی تمام صحابہ اکرام علیہ رضوان کو شہید کر دیا انہوں نے مدینہ پہنچ کر جب یہ تمام واقعہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ کو شدید صدمہ ہوا خزو بنو نذیر نظیر حضرت عمر بن عمی حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بحر معاونہ سے واپسی پر دو ایسے کافروں کو قتل کر دیا تھا جنہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ دے چکے تھے یہ سمجھے کہ انہوں نے بیر معاونہ پر شہید ہونے والے صحابہ کرام علیہ مرضوان کا بدلہ لے لیا ہے لیکن بعد میں انہیں حقیقت معلوم ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو کافروں کا خون بہا دینے کا اعلان فرمایا اس بارے میں اسی بارے میں گفتگو کرنے آپ قبیلہ بن نظیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے کیونکہ آپ کا معاہدہ انہی سے تھا انہوں نے بظاہر بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا مگر یہ چال چلی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام کے ساتھ ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام سے بٹھایا اور ایک شخص کو اوپر بھیجا کہ وہ اوپر سے ایک وزنی پتھر ان پر گرا دے تاکہ یہ سب شہید ہو جائیں اللہ کریم نے آپ کو اس منصوبے کی خبر دی آپ فوراً وہاں سے چپ چاپ اٹھے اور صحابہ کے ہمراہ واپس چلے آئے اور مدینہ شریف تشریف لا کر یہودیوں کی اس سازش کے بارے میں صحابہ اکرام کو بتایا انصار و مہاجرین سے مشورے کے بعد آپ نے ان یہودیوں کو پیغام بھجوایا کہ تم کہ تم نے سازش کر کے معاہدہ توڑ دیا اس لیے اب دس دن کے اندر مدینہ شریف سے نکل جاؤ انہوں نے اس بات سے انکار کیا تو آپ لشکر لے کر نکلے اور یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ پندرہ دن تک رہا اس دوران آپ نے قلعے کے آس پاس کو قلعے کے آس پاس کے کچھ درختوں کو بھی کٹوا دیا تاکہ ان میں چھپ کر یہودی نقصان نہ پہنچا سکیں تنگ آ کر وہ یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا مکان اور قلعہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنا جتنا سامان اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں گے آپ نے ان کی یہ شرط منظور فرمائی اور سوائے دو افراد کے جو مسلمان ہو گئے تھے بنو نذیر نظیر کے سب یہودی چھ سو اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینہ سے نکلے اور کچھ تو خیبر میں جبکہ کچھ ملک شام میں جا کر آباد ہو گیا خزوہ بنو مستلق واقع افق شہر مدینہ سے کافی دور قبیلہ خزاں کا ایک خاندان بنو مستلق آباد تھا ماہ شابان سن پانچ ہجری میں اس قبیلے کے سردار نے مدینہ شریف پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو آپ لشکر لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے جب آپ جب ان لوگوں کو آپ کی آمد کی خبر ہوئی تو ان کا سردار ڈر کر بھاگ گیا قبیلے کے دوسرے لوگوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کیا تو دس کافر مارے گئے ایک مسلمان نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ کثیر مالک غنیمت ہاتھ آیا اسی غزوہ میں قیدیوں کے ساتھ ام المومنین جبیریہ بنت حارث بھی تھیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجیت میں قبول فرمایا اور مسلمانوں نے اس خوشی میں تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اسی غزوہ سے جب آپ واپس آنے لگے تو ایک مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کسی سبب پیچھے رہ گئیں بعد میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر مل گئیں اس کو بنیاد بنا کر منافقین نے ماض اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگائے اور اللہ پاک نے خود قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر گیارہ تبیس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکی بیان کی اور منافقین کے بہتانوں کو جھوٹ قرار دیا غزوہ خندق اور اس کا سبب سن پانچ ہجری میں غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر نظیر کے یہودیوں کو معاہد معاہدوں کی خلاف ورزی کی بنا پر مدینہ پاک سے نکال دیا تھا ان میں سے کچھ خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے وہاں جا کر خیبر کے یہودیوں کو ساتھ ملا کر انہوں نے عرب کے مشرقین کو آپ کے خلاف جنگ پر ابھارا اور ہر طرح کی امداد کا یقین دلایا تمام کفار عرب نے اتحاد کر کے مسلمانوں سے جنگ لڑنے کا ارادہ کر لیا اسی وجہ سے اسے خزبۂ اعزاب تمام جماعتوں کی جنگ بھی کہتے ہیں دشمن کی تعداد دس ہزار تھی اس لیے حضرت سلمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے جس طرف سے کافروں کے حملے کا خطرہ ہے اس طرف ایک خندق کھود لی جائے مدینہ کے تین طرف مدینہ کے تین طرف چونکہ مکانات کی تنگ گلیاں اور کھجوروں کے جھنڈے تھے اس لیے ان تینوں جانب سے حملے کا امکان نہیں تھا صرف ایک طرف کا علاقہ تھا جو کھلا ہوا تھا لہٰذا یہ طے ہوا کہ اسی طرف گہری خندق کھو دی جائے چنانچہ آٹھ ذوالقادہ سن پانچ ہجری کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گیا آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کی حد بندی فرمائی اور دس دس آدمیوں پر دس دس گز زمین تقسیم فرما دی تقریباً بیس دن میں یہ خندق تیار ہو گئی خندق تین سو میٹر لمبی اور نو میٹر چوڑی تھی جبکہ خندق کی گہرائی پانچ میٹر تھی اسی زمانے میں اس زمانے میں خندق کا جنگ میں استعمال اہل عرب کے لیے ایک نیا تجربہ ثابت ہوا اور اس قصبہ میں کامیابی کے اسباب میں سے ایک سباب یہ خندق بنی کافروں کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر کافر حیران رہ گئے انہوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا اور تقریباً ایک مہینے تک گھیرا ڈالے رہے یہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ قائم رہا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ مرضوان نے کئی کئی فاقے کیے چاند کافروں نے ایک جگہ سے خندق پار کر لی مگر جب ان کے بڑے بڑے لڑاکے قتل کر دیے گئے تو باقی واپس بھاگ گئے اس جنگ میں مسلمانوں میں سے چھ افراد نے جامع شہادت نوش کیا ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے لشکر کے سالار تھے شدید سردی طویل محاصرے اور فوج کے راشن کے ختم ہو جانے سے تنگ آ گئے ایسے میں اللہ پاک نے ان پر ایسی آندھی مسلط فرما دی جن سے کافروں کے لشکر کی دیگیں الٹ پلٹ ہو گئیں خیمے اکھڑ گئے الغرض ایسے صورتحال پیش آئی کہ کافروں کے پاس سوائے بھاگنے کے اور کوئی راستہ نہ بچا خزوہ بنی قریضہ خزوہ خندق کے دوران خزوہ خندق کے دوران ہی بنو قریضہ نے معاہدہ توڑ کر کافروں کا ساتھ دیا اس کی سزا دینے کے لیے آپ خطوہ خندق کے فوراً بعد بنو کریزہ کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوئے پچیس دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں جو فیصلہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ یہ تسلیم کریں گے حضرت سعد کے فیصلے کے مطابق ان کے لڑنے والے کو قتل کر دیا گیا ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا گیا خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کے اموال کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا یاد رہے کہ بنو کریزہ نے خود ہی حضرت سعد بن معاذ کو بطور سالس منتخب کیا تھا اور پھر ان کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا جبکہ حضرت سعد کا فیصلہ بنو کریزہ کی مذہبی تعلیمات کی روشنی میں تھا عمرے کا ارادہ اور عجیب معاجزہ ہجرت کے چھٹے سال ذوالقاعدہ کے مہینے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ سو صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے آپ کو اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے اس لیے آپ اس لیے آپ نے پہلے ہی قبیلہ خزا کے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا تھا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائیں جب آپ کا قافلہ مقام اسفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کے کافروں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے چنانچہ کفار قریش نے اپنے ساتھ ملے ہوئے تمام قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکل کر ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا جس راستے پر کافروں کی فوج تھی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے ہٹ کر سفر فرمانے لگے اور عام راستے سے کٹ کر آگے بڑھے اور مقام ہدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا یہاں پانی کی بے حد کمی تھی ایک ہی کنواں تھا وہ چاند گھنٹوں ہی میں خشک ہو گیا جب صحابہ اکرام علیہ مرضوان پیاس سے بیتاب ہونے لگے تو آپ نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک ڈال دیا اور آپ کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا پھر آپ نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا استعمال فرمایا ہوا پانی اور اپنا ایک تیر ڈال دیا تو کنویں میں اس قدر پانی ابل پڑا کہ پورا لشکر اور تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے بیت الرضوان مقام حدیبیہ میں پہنچ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش لشکر لے کر جنگ کے لیے آمادہ ہیں جبکہ آپ اور آپ کے صحابہ حالت احرام میں ہیں اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ ان سے صلح کی گفتگو کی جائے اس کام کے لیے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا یہ شہر مکہ تشریف لے گئے اور کفار قریش کو صلح کی دعوت دی کافروں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبہ کا طواف کریں صفحہ مروہ کی سعی کریں لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز کعبہ میں نہ آنے دیں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں کبھی بھی عمرہ نہیں کروں گا بات بڑھ گئی اور کافروں نے آپ کو مکہ میں روک لیا ادابیہ کے میدان میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا آپ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے یہ فرما کر آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ اکرام علیہ مرضوان سے فرمایا کہ تم سب لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار رہو گے تمام صحابہ نے یہ عہد لے کر آپ کی بیعت کی یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں بیت الرضوان ہے اس درخت اور اس کے نیچے ہونے والی بیت کا ذکر قرآن پاک میں دو مقامات سورہ معاہدہ کی آیت نمبر سات اور سورہ فتح کی کئی آیات میں آیا ہے یہ بیت ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان خنی کی شہادت کی خبر غلط تھی وہ حیات تھے اور ٹھیک تھے صلح حدیبیہ اور اس کی وجوہات اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرے کے ارادے سے چلے تھے اس وجہ سے قربانی کے جانور بھی آپ کے ساتھ تھے مگر کافروں نے قسمیں اٹھا لیں کہ ہم اپنے جیتے جی مسلمانوں کو کعبہ شریف تک نہیں پہنچنے دیں گے جب آپ کی جب آپ کی طرف سے صلح کا پیغام لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لے گئے تو قریش نے تو قریش نے بھی آپ کی خدمت میں کچھ لوگ بات چیت کے لیے بھیجے مگر بات نہ بن سکی پھر قریش نے سہیل بن عمرو کو سلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا اس معاہدے کی کچھ شرائط یہ ہیں نمبر ایک مسلمان اس سال بغیر عمرے کے واپس سے چلے جائیں نمبر دو آئندہ سال عمرے کے لیے آ سکتے ہیں مگر مکہ میں صرف تین دن رہ تین دن رکیں نمبر تین آئندہ دس سال تک کوئی لڑائی نہیں کی جائے گی نمبر چار قبائل عرب جس کے ساتھ چاہے دوستی کا معاہدہ کر سکتے ہیں نمبر پانچ مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ چلا گیا تو اسے واپس کرنا ضروری ہوگا قرآن پاک میں اس صلح کو فتح مبین فرمایا گیا بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے خلاف تھا مگر اس کے بعد ہونے والے واقعات نے بتا دیا کہ یہی صلح بعد میں ہونے والی فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی